إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قال الله الله تعالى في في القرآن المجيد والفرقان أعوذ بالله الشيطان الرجيم لقد كان لكم رسول أسوة حسنة یقیناً یہ بات ہم نے پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے معیار بھی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو دعوت و جہاد ہو عقیدے کا درس ہو کسی بھی کام کے اندر ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے اور عمل بھی یہی ہونا چاہیے آج کے درس کے اندر ہم اپنے سے ذرا اس بات کا سوال کریں کہ واقعہ تن ہم نے اس بات کو کہاں تلک معیار بنایا ہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز روزہ حج زکات کے اندر عقیدہ توحید کے اندر معیار بنایا ہے کیا قربانیوں کے اندر بھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا لیا یا نہیں اور اس کے ساتھ دوسرا سوال اپنے سے یہ کر لینا میں نے دنیا کے اندر جس بات کا درس دیا میں نے لوگوں کے اندر جس بات کا ڈھنڈورا پیٹا میں نے جس بات کی لوگوں کو دعوت دی میں نے جس کا لوگوں تک پیغام پہنچایا اس کے لیے میرا ذاتی عمل کیا ہے قیامت کے دن شاید مجھ سے میری تحریر کے بارے میں میری تقریر کے بارے میں بلکہ نہیں میرے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آج صرف سننے اور سنانے کے حد تک نہیں ہمیں ضرور اس بات کو دیکھنا چاہیے جو پیغام ہم نے لوگوں تک دیا ہے جو لوگوں کے کانوں تک پیغام پہنچا جس کی بنیاد پر لوگ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے لوگ دعوت کے میدان کے اندر آئے لوگوں نے عقیدہ توحید کی دعوت کو قبول کیا صرف نہیں بلکہ لوگ قربانیوں کے سفر پر چلے آپ جانتے ہیں کہ کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں اور آپ کے ملک کے اندر آپ کو شاید نم ہوگا چالیس سے زیادہ وہ خاندان جن کے دو بیٹے شہید ہوئے دو کے بعد انہوں نے تیسرے کو آج اللہ کی راہ میں کھڑا کر دیا یہ وہ سفر ہے جس کے اندر آپ کو خوشی اور غمی کی خبریں سننا پڑتی ہیں آپ کو شاید ہوگا رات میں بھی کس جگہ سے سفر پر تھا میں نے سنی یہ خبر مجھے بھائی نے بتلایا کہ ابھی بی بی سی نے اعلان کیا ہے کہ تین لشکر طیبہ کے نوجوان کسی جگہ پر گرفتار ہوئے ہیں یقیناً یہ ایک غم کی خبر تھی رات اسی میں گزر گئی فجر کی نماز پڑھ کے آ کے زیافے میں بیٹھے تھے کسی جگہ سے بھائی کا فون آیا اس نے کہا کہ آج ہمارے دو بھائی وہ الحمد انڈین آرمی کی جیلوں سے رہا ہو کے آ رہے ہیں میں نے سوچا کہ اللہ تیرا فیصلہ کیا ہے کہ رات کوئی اور خبر سنتے ہیں کچھ اور صبح کوئی اور خبر سننے کو ہوتی ہے آپ دیکھیے یہ چیز شاید میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے بہت سی باتیں انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہیں جب بندے کے سر پر آن پڑتی ہے بہت کم لوگ دنیا میں ہوا کرتے ہیں جو اس سے پہلے بات کو سمجھا کرتے ہیں آپ ذرا اس کھڑی اور وقت کو دیکھیے زید رسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی زمانہ جہلیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا جس کا زور چلتا وہ دوسرے پر دیکھے اپنی بات چلا لیتا میں اپنی والدہ کے ساتھ تنہال گیا کسی اور قبیلے نے ان پہ حملہ کر دیا حملے کے اندر بہت سارے گرفتار ہونے والوں میں میں بھی تھا میری عمر چھوٹی تھی اور خریدار کے لیے آئے میں دیکھے اپنے والدین سے جدا ایک منڈی کے اندر مجھے فروخت کیا جا رہا تھا میرا خریدار کون حکیم بن حضام رسی اللہ تعالیٰ پر مجھے خریدا کہ بچہ صحیح فتین نظر آتا ہے جا کے اپنی کو کو دوں گا اس کی خدمت کرے گا وہ تنہا ہے اکیلی ہے لیکن زید کہتے ہیں میں بھی اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ میں بکنے والا غلام کبھی آنے والے وقت میں میری مقدر کی انتہا ہوگی آپ فتیجہ کا نکاح امام الانبیاء محمد رسول اللہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ تن دیا کہ بچہ ذہین ہے فتین ہے ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر تھا آپ دیکھیں میرے مربی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ کی سرزمین پر میں بیت اللہ کے اندر وقت گزارنے والا لیکن اس بات کو بھول گیا کہ میرے والدین کی کفیت حالت کیا ہوگی ان بیچاروں پر کیا گزر رہی ہوگی اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا بے قرار ہوا آپ لوگ جانتے ہیں اگر کسی کا بھائی بیٹا جدا ہو جائے یقیناً اس بات کا غم ہوا کرتا ہے شک کی بات نہیں لیکن جن کے بیٹے ان کی آنکھوں سے جدا ہو جائیں ان کا غم اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتا ہے اور صرف جدا نہیں جن کے بیٹے دشمن کے نرگے کے کے کے کے اندر اندر اندر ان ان کی سلاخوں اور کیوبا پنجرے میں کیا جانوں کہ کے والدین کے غم کیا ہوا کرتے ہیں یہ تو کبھی غم دیکھنا ہو تو اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے اللہ کا ایک نبی جس کے گیارہ کڑیل جوان بیٹے آنکھوں کے سامنے صرف ایک بیٹے کی جدائی اللہ نے اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا بیٹا تخت پہ سوار لوگ اسے بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں لیکن چونکہ باپ کو علم نہیں کہ وہ کس کفیت میں ہوگا رو رو کے آنکھیں آنکھوں کی بنائی جاتی رہی قرآن کہتا کہ سفید ہوگی باپ جدائی کے اندر نبی نہ آپ دیکھیے جس کا بیٹا وہ وقت کا بادشاہ ہے لیکن باپ کی لا علمی کی بنیاد پر اس کی آنکھوں کی بنائی چلے گئی لیکن والدین جو دیکھتے ہیں کہ واقع میرا بیٹا آج کافر کی جیل کے اندر اور آج اس کے جسم کے اندر اتنے کیل ٹھونسے گئے آج شام کو اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے پلاس کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں کے ناخن اکھاڑ دیے گئے آج میرے بیٹے کو پانی کے اندر کرنٹ چھوڑ کے ننگے بدن اس کے اندر پھینک دیا گیا آج دیکھیے میرے بھائی کو آج اس کے ادا کو کاٹ دیا گیا آج اس کی سماعت ختم ہوگی آنکھوں کی بنائی جاتی رہی اور لوگوں پہ کیا گزرتی ہوگی زید کہتے میرے باپ کی جدائی نے میرے باپ کو اتنا کم زدہ کر دیا وہ دوڑتا پھاگتا مجھے تلاش کرتا اور کبھی دیکھیے تلاش کرنے سے تھک جاتا تو بے ساختہ زمین سے مخاطب ہو جاتا کہتا ہے زمین کہ اگر تو نے میرے بیٹے کو لخت جگر کو نگل لیا ہے مجھے کم سے کم پتا تو چل جائے میں جی کے رو لوں یا صبر کر لوں کبھی ہوا سے مخاطب ہو جاتا کہتا ہے ہوا شاید کہ تجھے یاد ہوگا تو نے دیکھ یوسف علیہ السلام کی خبر یقوب کو دی تھی کیا تو کبھی مجھ پہ بھی یہ فیاضی کرے گی کہ میرے لفظ جگر کی خبر مجھے بھی مل جائے گی لیکن پھر دیکھیے اپنے بیٹوں کو جمع کر لیتا غم کے ساتھ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں کہتا میرے بیٹو میں جب تلک زندہ رہوں گا اپنے لفظ جگر کو میں تلاش کرتا رہوں گا تم بھی یہ بات یاد رکھنا میرے بات کہیں اپنے بھائی کو بھول نہ جانا یہ دنیا کے ٹکوں کی قیمت نہیں ہوا کرتی بھائی اس سے بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتے ہیں اس دولت کی بنیاد پر زمین جائیداد کی بنیاد پر اپنے گھروں کی بنیاد پر اپنے بھائی سے بیگانا نہ ہو جانا اور اسی کفیت کے اندر کہتا کہ میری ماں کی کفیت حالت کیا تھی کہ اس کو رات کا نیند کا سرما ڈالنا وہ بھول چکی تھی آنکھوں کے علاوہ کچھ اس کے پلے نہیں تھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر وہاں سے ایک کافلا آیا اس نے مجھے دیکھا میں نے ان کو دیکھ لیا ہم ایک دوسرے کو پہچان گئے وہ اٹھے اس نے کہا تیری کفیت کیفیت حالت کیا ہے تو بے غم اس جگہ پہ گھومتا ہے تیرے والدین کی حالت کیفیت کیا ہے آپ دیکھیں میں نے ان کو ایک جواب دیا میں نے خط دیا میں نے تحریر دی میں نے چند اشار لکھ کے دیے میرے باپ کو جا کے میرا پیغام دے دینا کہتے پیغام پہنچنے کی دیر تھی اس باپ نے جب یہ بات سنی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پر ہے یقیناً اس کی خوشی بھی وہی جانتا ہوں آپ جس وقت اس نے یہ بات سنی سننے کے ساتھ دیکھیے یہ بات کو دل میں آ رہی تھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ دو ہمارے بھائی ابو کہافا بیٹا بھائی سارے تقریباً جانتے ہیں اور فروغ بھائی جس نام ڈی جی خان سے تلق ہے آج ان کے آنے کی خبر جب وہ دیکھے لانچ ہوئے تھے مجھے وہ دن وہ کھڑی وہ دونوں شیر یاد اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس بھائیوں کا خط بھی میں نے بارہا پڑا اور پھر انہوں نے انڈین جیل کے اندر رہ کے دونوں اللہ کے شعروں نے قرآن کو یاد کیا الحمد للہ حفظ مکمل کیا تھا اور میں نے اس کے خط کے اندر پڑھا ابو کافا کو اس نے کہا پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اذان کا کہنا تلاوت کا اہتمام اور دروس کہتا اللہ کی قسم ہم انڈین جیل میں اس طرح سے رہ رہے ہیں جس طرح ہم معاسکر کے اندر کرتے ہم نے اپنی تربیت کے اندر کوئی فرق نہیں ڈالا ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہم نے اس اس کے کے ساتھ یہ یہ یہ بات کر رہا تھا کہ جس وقت باپ کو خبر چلا اور یہ بات ہونے کے ساتھ یقینی طور پر وہ دیکھے خوشی کی انتہا تھی اس نے اپنے بھائی کو ساتھ دیا اور دیکھے گھر سے دولت اٹھائی وہ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے مکہ کے سفر پر چلے یہاں تک کہ وہ مکہ کے اندر پہنچے لوگوں سے پوچھتے تھے محمد کون ہے کسی نے جواب کے اندر کہا یہ کونے میں بیٹھنے والا اسی کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ باپ کہنے لگا کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں میرا بیٹا تیرے پاس ہے جو قیمت مانگنا چاہتا ہے مانگ لے جو سوال کرے گا میں پورا کر دوں گا جو شرط عہد کرے گا میں کبھی نہیں کرواؤں گا جو مطالبہ ہوگا یقین یقیناً اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں کروں گا لیکن میری ایک گزارش شکرانہ دینا میرا لخت جگر میرے ساتھ بھیج دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات سنتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کس بیٹے کی بات کرتا ہے ایک وقت گزر چکا ہے کہتا وہ زید جو آپ کا غلام ہے میرا لخت جگر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا چاہتے ہیں باپ حیران پریشان ہے اے کہیں ایسنوں کی اتنی بڑی شرط عید کر دیں جس کو پورا کرنا میرے لیے مشکل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کے باپ نہ تیری دولت کا مطالبہ نہ تیری پونجی کا سوال نہ پیسوں کی بات نہ کوئی اور شرط لیکن ایک شرط ضرور ہے کہ اگر تیرا بیٹا تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے میں محمد اس بات کو رکاوٹ نہیں بنوں گا کا باپ ضرور تھا لیکن یہ بات سمجھ نہ آئی کہ ایک اجنبی باپ کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر تیرا بیٹا خوشی سے تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو میں اس کے اندر رکاوٹ نہیں بنوں گا تو یہ بات کس طرح سے ممکن ہے کہ دیکھیے بیٹا باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہو وہ تو مجھے دیکھ کے تڑپ جائے گا آپ اس کو ذرا بلائیے تو صحیح ہم ایک دوسرے کو ذرا دیکھے تو صحیح اب دیکھیے آپ پھر کیا نظارہ ہوگا وہ بیٹا قرار کھڑا تھا اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا زید دوڑتا ہوا آ کے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ دیکھیے انتظار کے اندر کھڑا تھا باپ دیکھتا ہے کہ بیٹا مجھے کچھ کہے گا بیٹا انتظار کے اندر ہے اللہ کے نبی مجھے کیا فرماتے ہیں کچھ گھڑیاں گزر گئی اللہ کے نبی نے مجلس کے سکوت کو توڑا آپ نے پوچھا زید کیا تمہیں شخص کو نہیں پہچانا اللہ کے نبی اپنے باپ کو کون بھول سکتا ہے پھر کہا کیا تم اس کو نہیں پہچانا اللہ کے نبی اپنے چچا کو کیوں نہیں جانتا فرمایا پھر تو نے ان کے ساتھ کوئی سلام نہیں کیا ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی وجہ سبق کیا ہے اس کا جواب سنیے کہتا اللہ کے نبی آپ نے مجھے اجازت نہیں دی میں آپ کی اجازت کے بغیر اپنے باپ سے کیسے ملاقات کر لیا زید کا باپ بڑا حیران ہوا اس کو کس چیز نے آخر بیگانہ کر دیا کہ باپ کی محبت بھی اس کے دل سے جاتی رہی اس کو اپنے والد اور والدہ کی پرواہ بھی نہ رہ گئی یہ دنیا کے اندر کس جگہ پہ مگن ہو گیا کیا یہ کسی عالیشان محل کے اندر رہنے والا کیا اس کی رہائش کی وجہ سے یا دنیا کی اثیش کی وجہ سے وہ اب یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ ایک اجنبی کو ترجیح دے دی ہے ایک طرف آزادیاں ایک طرف غلامیاں اور دیکھ تو غلامی کو ترجیح دیتا تیری عقل کو کیا ہو چکا ہے بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ کی بات ٹھیک ہے ادھر آزادیاں ہیں ادھر غلامی ہے ادھر باپ ہے ادھر اجنبی ہے لیکن ساری باتیں اپنی جگہ پر لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ ابا جی دنیا کے اندر جو بھی باپ ہوا کرتا ہے اس کے اندر باپ کی دیکھیے وہ شفقت ضرور ہوا کرتی ہے لیکن ماں کی مامتا نہیں ہوا کرتی جو دنیا کے اندر ماں ہوا کرتی ہے اس میں ماں کی مامتا تو ہوا کرتی ہے لیکن باپ کی شفقت نہیں ہوا کرتی میں اللہ کی قسم ایسی ہستی کے پاس کہہ رہا ہوں جس میں ماں کی مامتا بھی ہے اور باپ کی شفقت بھی موجود ہے لیکن صرف زبان کی حد تک نہیں کہنے کی حد تک نہیں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی اس بات کو سنا آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے زید کے ہاتھ کو پکڑا لوگوں کے قریب لے گئے جا کے اعلان کیا کہ لوگوں یہ زید آج کے بعد میرا غلام نہیں میرا منہ بولا بیٹا ہوگا زید کہتے صرف کہنے کی حد تک نہیں جس وقت آپ کھانے کے لیے تشریف فرما ہوتے آپ کے سالن میں اگر بوٹیاں ہوتی میں آپ کے ساتھ بیٹھتا آپ اپنے آگے سے بوٹیاں اٹھا کے میرے آگے رکھ دیتے تھے کہتے آپ کی محبت کی انتہا ہوئی میں جوانی کے فرمان چڑھا اللہ کے نبی نے یہ نہ دیکھا کہ میرا خاندان قریشی خاندان ہے اور یہ ایک غلامی کی زندگی پسند کرنے والا ایک بکنے والا غلام ہے میری غلامی کرنے والا یہ خریدا ہوا غلام ہے بلکہ اپنی ٹوپی ذات سہن سے دیکھیے سہنت کے ساتھ نکاح کر دیا معاملہ ٹھیک نہ رہا طلاق ہوگی اگلا نکاح کسی اور سے کر دیا یہ معاملہ چلتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی دیکھیے زیاد کو اللہ نے اسامہ جیسا بیٹا دیا اور دیکھیں باپ بیٹے سے کتنی محبت تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دن بات تھی کہنے لگے اسامہ ذرا بات سن لے تو زیاد کا غلام کا بیٹا ہے میں عمر کا بیٹا ہوں یہ بات کہنے کی دیر تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ عبداللہ نے یہ بات کہہ دی اپنے پاس بلا کے کہنے لگے بیٹا تو نے کیا کہا شاید تو اس بات کو بھول گیا تو اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ کی قسم دیکھ ذرا وہ عمر کے بیٹے ذرا یہ تو بات سن لے کہ تیرے باپ کے مقابلے میں اللہ کے نبی زید سے زیادہ محبت فرماتے تھے تیرے مقابلے کے کے اندر اللہ نبی اسامہ سے زیادہ محبت فرماتے تھے ہم نے تو اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا زید چھوٹا سا بچہ تھا اللہ کے نبی مسجد کے اندر داخل ہوتے آپ کے ایک کندھے پہ اگر نوازا حسن یا حسین ہوا کرتا تھا دوسرے کندھے پہ اسامہ بن زید بھی ہوا کرتا تھا صحابہ کا معیار دولت نہیں مقابلے کی بات آتی ایک دوسرے کو زمین کی بات نہیں کرتے تھے تیری جائیداد کتنی میری جائیداد کتنی تیرا مکان کیسا میرا مکان کیسا تیری ڈگری کون سی میری ڈگری کون تھی ان کا مقابلہ ہوتا تھا کہ اللہ کی محبت کس کے ساتھ ساتھ اللہ کے کس کی محبت زیادہ ہے نبی کے ساتھ محبت کس کی زیادہ نبی کی کس کے ساتھ محبت زیادہ اس کے لیے قربانی کس کی زیادہ یہ چیز ان کے معیار ہوا کرتی تھی اس معیار کے اندر صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے ایک دوسرے کو اکرام عزت کیا کرتے تھے آپ کی بات کہنے کی دیر ہے کہ جس وقت یہ بات کہی کہا کہ ذرا بیٹا وہ کھڑی یاد کر لے اللہ کے بھی جب دنیا سے گئے جانے سے پہلے طبیعت الگ کیا تھی جو آپ نے اپنی زندگی میں آخری لشکر جہادی قابلہ تیار کیا تھا کہا کہ دیکھ اس کا امیر کون تھا اس کا لشکر کون تھا لشکر کا کمانڈر کون تھا کہا کہ تیرا باپ عمر سپاہی ابو بکر ایک سپاہی عثمان ایک سپاہی علی ایک سپاہی رسمان اللہ اجمعین اگر ہم لوگ کھڑے تھے تو سپاہی کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے آواز دی اپنے پاس بلایا اگر سر پہ ہاتھ رکھا محبت دی ہم پہ کمانڈر امیر لشکر کا مقرر کیا تو دیکھیے کون تھا وہ اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت دیکھیے کس کام آئی گو قرآن نے اس بات سے بات میں منع کیا کہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں وہ ہے دیکھیے ان کے باپوں کی طرف نسبت کیجیے لیکن اللہ کے نبی کی محبت کی انتہا ہوا کرتی تھی میں عرض کرنے لگا تھا یہ محبت کس کام آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کس کام آیا اللہ کے نبی کے دیکھے جوانی کس کام آئی اللہ کے نبی کا بڑھاپا کس کام آیا آپ کے دردار مبارک کس کام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وہ کس کام آیا اب دیکھیں وہ کھڑی اور وقت ہے جس وقت آپ نے جنگ موتا کے لیے آپ نے تیس ہزار کا لشکر تیار کیا مقابلے کے اندر دو لاکھ عیسائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں ہیں کہ دیکھیے کیا تمہارا امیر ہوگا اگر یہ اللہ کی راہ میں کام آ جائے تو اس کے بعد کس کو امیر مقرر کر لینا میرے چچا داد بھائی جعفر کو امیر مقرر کر لینا اگر وہ اللہ کی راہ میں کام آ جائے عبداللہ بن واہ کو اپنا امیر مقرر کر لینا یہ ترتیب تصویر بیان کرتے ہیں ادھر سے لشکر روانہ ہوتا ہے ادھر جا کے مکان کے اندر اترتے ہیں ایک صحابی اٹھ کے یہ بات کہتا ہے کہتا میں مقابلے کے لیے تیار ہوں میں یہ بوجھلی کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کہتا لیکن ایک کام کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا پیغام پہنچا دو کہ تعداد کا تقابل کیا ہے ادھر تین ہزار ادھر دو لاکھ ہے ہمیں حکم کیا ہے یہ بات کہنے کی دیر تھی عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں میرے بھائی یہ بات میرے دل کے اندر کیوں آئی آئی آئی یہ بات بات تیری سے کیوں کیا تو اس کو نہیں جانتا ہم جب میں اترا کرتے ہیں ہم اپنی تعداد کو نہیں دیکھتے ہم جب مدانوں میں اترا کرتے ہیں ہم اپنی اپرادی قوت کو نہیں دیکھتے ہم جب مدانوں میں اترا کرتے ہیں اپنی مادی قوت کو نہیں دیکھتے ہم تو دیکھا کرتے ہم نے اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے ہم اسی بات پہ ڈب جایا کرتے ہیں ہمارے نزدیک معیار تعداد نہیں ہے ہمارے نزدیک معیار اللہ کی قسم یہ بات سن کے مجھے خوشی کی جس طرح ابھی آپ شیخ صاحب کی گفتگو میں یہ بات سن رہے تھے کہ امریکہ نے اس بات کا اقرار کیا ان کے تھینک ٹینک آج آ گئے ان کے کئی نگاروں نے لکھنا چھوڑ دیا ان کے کرم کہاں چلے گئے کہتے دنیا میں جہاد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا وہ دیکھیے دنیا کے اندر میں تو یہ بات کہتا ہوں اگر باقی جہاد جہاد بند تھا آج امریکہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ جہاد بند ہو گیا انڈیا اس بات کا دعویٰ کرے کہ آج لانچن بند ہوگی وہ جب بھی کہیں گے کہ کہیں گے جی لانچن پہلے سے کم ہوگی اور امریکہ کہے گا پہلے سے جہاد کم ہو گیا یہ چند دنوں کی بات تھی اللہ کی قسم اب حالات کب سے تبدیل ہوئے پچھلے جمعے میں نے صبح میں یہ بات جب سنی کہ کافروں کے میڈیا سے بی بی سی نے اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھیے انڈیا صاف کہتا ہے ہم نے یہ چور سے کام لیا ہم نے اپنی قوم کو دلتا دیا کہ دیکھیے بارڈر پر تار لگنے سے بارہ ارب روپیہ خرچ کرنے سے اور پہلے سے لانچک کم ہوگی حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال سے لانچک دگنی مجاہدین کر چکے ہیں اور ابھی مزید دھڑا دھڑ کر رہے ہیں اور کر رہے نہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے کا پاگل ہے وہ جانور امریکہ گدا وہ کیا جانے وہ یہ بات کہتا ہے کہ دیکھیے جہاد کم ہو گیا پھر کہتا ہے نہیں جہاد تو اسی طرح سے ہے اب تیسری بات کہنے سے ذرا بچہ ہے ابھی تھوڑی عمر ہے میدان میں اترے چند سال ہوئے ان لوگوں سے پنجا پڑا جن کی عمر جہاد میں اللہ کے فضل سے زیادہ اور جو جوانی کے کرے تو الحمدللہ جہاد کے اندر اور کتنے آپ اللہ کی ہوئے ہے یہ وہ جماعت جس کو لوگ کل کہتے تھے اس میں بزرگ کم جوان زیادہ وہ سارے جوان دیکھے آج کے ہاتھ میں بزرگ ہو گئے اور دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر میں منشا بشی بطن فی الاسلام کانت لہو نور یوم القیامہ اور جس کی جوانی اسلام پہ گزر گئی قیامت کے دن اللہ اس کے لئے نور کرے گا اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ کی قسم تمہاری جوانیاں گزری تو دین پہ تمہاری جوانیاں گزری دعوت و جہاد کے اندر تمہاری جوانیاں گزری تو اللہ اللہ کے لیے جہاد کے لیے کافروں کی دشمنی کے لیے اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرے یا اللہ جس طرح ہم نے زندگیاں جوانیاں کے لیے لگا دی ہمیں موت آئے تو مدان مقتل میں شہادت کی موت آئے شہادت کی موت آئیے سمجھیے اس طرح کو آرموں کو تبدیل کیجئے اپنے دلوں کے اندر یہ خطرتے پیدا کیجئے عرض کر رہا تھا دیکھیے ان کا یہ جملہ کہنا اور امریکہ یہ اتنی بات پر تو اتفاق کر چکا ہے صرف تیسرے نقطے پر ہے دیکھیے اتنی بات تو مان گیا کہ کل بھی جہاد تھا ہم بھی یہی بات کہتے تھے کل بھی جہاد تھا کہ دیکھیے اگلی بات امریکہ نے تسلیم کر لی کہ دیکھیے اب بھی جہاد ہے اب دیکھیے تم بھی یہی بات کہتے تھے اختلاف کس بات پہ رہ گیا وہ بچہ ہے ذرا کہنے سے بات ڈرتا ہے آج نہیں تو کل مان جائے گا وہ یہ بات تو کافر بھی کہتے ہیں کل بھی تھا آج بھی ہے ہم کہتے کل بھی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ رہے گا اور پہلے سے انشاءاللہ یہ جہاد اللہ زیادہ کرے گا اللہ کے وعدے سچے وعدے ہیں دیکھیے اللہ کا وعدہ ایک طرف وہ تو خبیص بوش کی بات تھی اب دیکھیے اس نے کہا تھا جہاد بند ہو جائے گا وہ ٹونی بات پائی اڈوانی کی بات تھی وہ دیکھیے مشرف کی بات تھی لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللہ کے وعدے سچے وعدے ہیں اللہ نے نے اس دین کو دنیا کے اندر غالب کرنا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اس میں شک نہیں اس پر بہت نہیں لیکن آرزو یہ ہے کہ اللہ پورے اپنے دین کو غالب تو کرنا ہی کرنا اور کرنا بھی اپنے پنتوں کے ذریعے ہے یا اللہ ہم گناگاروں سے اپنے دین کے غلبے کا کام دیں کام تو رب نے لینا ہے وہ جیسے چاہے وہ چاہے چڑیوں سے ہاتھی مروائے وہ دیکھے اس کے لیے کون سی کمی وہ مالک الملک و خال کے کائنات جس نے فرمایا وللہ جنود السماوات والارض یہ آسمان بھی اس کے لشکر یہ زمین بھی اس کی لشکر اللہ کے وعدے سچے وعدے ہیں وہ جس سے چاہے کام لے دعا کرے کہ اللہ ہم سب سے زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے اور اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور اللہ اس کام کو قبول بھی فرما لے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے وہ کھڑی اور وقت ہے مدان گرم ہونے کو ہے صحابہ جمع ہے عبداللہ بن واہ رسی اللہ تعالیٰ صرف اتنی بات نہیں کہتے کہنے لگے ساتھیوں اور بھائیوں ذرا یہ بات سن لو کیا تم اس بات کو نہیں جانتے جس وقت ہم مار کا مقابلہ کیا کرتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور دیکھے وہ بھی کامیاب اگر دیکھیے ہم فتح پا گئے ہم پھر بھی کامیاب مسلمانوں تمہارا ہر قدم کامیابی کا قدم آپ دیکھیے فتح بھی کامیابی ہے اور دیکھے شہادت بھی کامیابی ہے ہمارے لیے کوئی نکامی نہیں ہے ہم جدھر بھی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ کامیابیاں کامیابیاں ہوں گی وہ سلسلے کافروں کے لیے رسوائیاں کافروں کے لیے نقصان کافروں کے لیے گھاٹا کافروں کے لیے مجاہدوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا وعدہ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ کامرانی کا وعدہ ان کے ساتھ وعدہ اللہ کا دیدار کا وعدہ ان کے ساتھ رب کا وعدہ جنت الفردوس کا وعدہ اور سب سے سچی بات کس کی خال کے کہنا کی اللہ سے بڑھ کے کسی کی سچی بات ہو نہیں سکتی اور جس وقت یہ بات ہوئی مارکہ ادھر شروع ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا جبرائیل نے یہ بات بتلا دی کہ تیرا پیارا سزید تو اللہ کے راہ میں کام آ چکا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ روئے جا رہے تھے پوچھا اللہ کے نبی کس بات نے آپ کو غم زدہ کر دیا فرمایا میرا زید اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہے آپ نے پھر خبر دی فرمایا میرا چچا زاد بھائی وہ بھی اللہ کی راہ میں کام آ گیا آپ نے پھر خبر دی فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ وہ بھی اللہ کی راہ میں کام آ گیا اللہ کے نبی ایک ایک کی شہادت کی خبر دے رہے تھے صحیح بخاری کی حدیث فرمایا اس وقت تلوار کس کے ہاتھ میں سیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کافروں کی کھوپڑیوں کو کاٹتے ہوئے نو تلواروں کو دندانے پڑتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے پر میں اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے اگر زید اللہ کی راہ میں کام آ جائے تو دیکھیں آپ نے اس کے بعد فلاں صحابی کو جعفر کو امیر مقرر کر لینا اگر جعفر کام آ جائے عبداللہ بن رواحہ کو امیر مقرر کر لینا اللہ کی قسم ہم تو اسی وقت جان اچھا گئے تھے یہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں یہ پلٹنے کے لیے نہیں جا رہے بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں وہ شہادتوں کے لیے جایا کرتے ہیں شہادتوں کے لیے آج گلیات کے اندر آنے والوں شاہ اسماعیل شہید رحمہ کا تذکرہ سننے والوں ان پہاڑوں چوٹیوں پہ تم چلتے ہو تم کیا جانو کہ جگہ جگہ پر شہدا کے لگے ہوئے بوٹ آپ دیکھ کتنے نوجوان تھے آپ دیکھے جو اس جگہ پر تھے آج نظر نہیں آتے وہ کوئی نوکریوں کے لیے نہیں کراچی یا بیرون ملک دھوکے کے اندر نہیں وہ دنیا کمانے کے لیے نہیں یہاں سے تیاری کر کے گئے اللہ کی قسم اللہ کی جنتوں کے بیماری بن کے یہاں سے اٹھے اور دیکھیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے سادے اور سودے پہ پورے اترے تم شاید اس بات کو نہیں جانتے ہو گے کہ یہی علاقہ گلیات یہی ہدارے کی سرزمین شروع شروع کی بات ہے امیر محترم جس طرح آج ضابطی ٹیموں کو نکالتے ہیں آغاز کے اندر ضابطی ٹیم کو کو نکالا وہ ان علاقوں پہاڑوں چوٹیوں پر آئے ان علاقوں سے بہت سے بھائی بزرگ گئے جا کے حاصل کی واپس آ کے انہوں نے دعوت کا کام کیا ایک کے اندر آپ کا اور میرا پیارا سا بھائی کاری ابو مرسد اللہ اس پہ کروڑ خراہمت کرے اس جگہ کے بارے میں تم بھی کہتے ہو جگہ بڑی خوبصورت ہے یہ کب لوگوں نے تامن کیا اس جگہ پر مرکز کب سے بنا اس جگہ پر مسجد کب سے بنی یہ پہاڑوں کی دنیا ہے موسم بڑا پیارا ہے شام بڑی شاندار ہے اور صرف یہاں کی شام دیکھ کے گھروں میں پلٹ جانے والوں کے اندر اندر تبدیلیاں لاؤ اور دیکھو ابو مرسد جب اس علاقے کے دعوت کا پیغام لے کے آیا ایک شام ایک بستی کے اندر درس دیتا ہے اور ایک پہاڑی پر آ کے بیٹھ جاتا ہے قریب بیٹھنے والے بھائی سے کہنے لگا کہتا دیکھیے پہاڑوں کی دنیا یہ کتنی خوبصورت دنیا ہے یہ سروج سورج کا گروپ ہو جانا یہ کس طرح سے سرخی پھیل گئی سایہ پھل گیا لیکن یہ بات کہہ کے اللہ کی قسم اپنی بات کا رب کرتا ہے یہ شان شان کیا ہے اللہ کی جنت کی شان کتنی خوبصورت کہتا اللہ کی جنت کی شام وہ میں نہ وہ پہاڑوں کی شام بتانا چاہتا تھا نہ اصل میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا اس کا کسی جگہ پہ رابطہ ہو گیا کال مل گئی بازار کر رہا تھا کہ اے جنت کے مالک جنت کا وپاری نکلنا چاہتا ہے تو قبول کر لینا آپ دیکھیں بات کر رہا ہے کسی بھائی کے ساتھ در حقیقت معاملہ کسی اور سے کر رہا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے پھر اپنی بات کو پھر ہے ہے کہتا یہ شام شام کیا ہے جنت کی شام کتنی خوبصورت ہوگی پھر کہنے لگا کہ وہ جنت جو اللہ نے مجاہدوں کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ کتنی خوبصورت جنت ہوگی پھر کہنے لگا کہ وہ جنت جو رب نے شہدا کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی لیکن صرف میری اور آپ کی طرف باتوں تک نہیں ساتھ بیٹھنے والے کو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ بات لکھ لے اگلا سال کاری ابو مرسد کی شہادت کا سال ہوگا آپ اس جگہ پہ تربیت کے لیے آنے والوں اور جہادی کے راہیوں اور پیا لوگوں کو شہادتوں کے دینے والوں لوگوں کو قربانیوں کے لیے کھڑے کرنے والوں ماں نے اللہ کی کسم کمی نہیں کی ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرے کو کھڑا کر دیا یقین اور لوگوں نے اس بات پہ حصہ ڈالا اور ایسی ایسی مثالیں کر دی اور جس کا تم اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے ان کے گھریلو حالات کیا تھے نہ ان کی مجبوریاں رکاوٹ بنی نہ ان کے صلاح رکاوٹ بنے نہ ان کی اولاد رکاوٹ بنی نہ ان کے باپ دہ رکاوٹ بنے نہ ان کے کام کاج رکاوٹ بنے نہ ان کی نوکری سروس رکاوٹ بنی آج رکاوٹیں بیان کرنے والوں کہ میرا جی تو چاہتا ہے ہاتھ کے اندر اور دیکھیے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے میرے پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے بس امیر صاحب نہیں چھوڑتے اللہ کی قسم میں اور آپ اپنے سے سوال کرو کہ آج دنیا کی محبت ہے اور مجھے رو لوگ کا یا امیر کی اطاعت پہ اور میں نے زندگی میں کتنی باتیں امیر پر زور دے کے اس کو منوائی میں نے کتنی باتیں میرے وعدت کر کے منوائی میں نے کتنی باتوں میں اپنی بات پر میں نے کہا رہا امیر صاحب میری مجبوری کو سمجھیے امیر صاحب میرے معاملے کو دیکھیے لیکن جب قربانی کا معاملہ آیا اور دیکھ لو میں نے امیر پر کتنا زور دیا ہے اور جو ان پہاڑوں سے نکلنے والے یا دیکھیے ان مناروں سے نکلنے والے ان سے میں نے یہ بات سنی ان کو دیکھا ابو طلحہ ہزار بھی اللہ سے کروڑ فراہمت کرے ام پورا پتھر کے نیچے ایک زار میں چیخے مار مار کے رو رہا تھا میں نے بلایا پوچھا کیا معاملہ ہے اور کس نے تجھے غمزدہ کر دیا کہتا نہیں کسی کے ساتھ غمزدہ کا معاملہ نہیں اور رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تال نہیں مل رہی ادھر سے اجازت نہیں مل رہی کہتا اللہ کی قسم چھوٹ ہے کہ مجھے امیر مدے کے معاف کرنے روکا مجھے امیر لشکر نے روکا مجھے امیر جماعت نے روکا کہتا کوئی بات کی دلیل نہیں سچی بات یہ ہے ادھر سے ابھی بلاوا نہیں آیا اور جب ادھر معاملہ ٹھیک ہوگا اور جب ادھر سے بلاوا آتا ہے ادھر سے پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں ہوا کرتی اور جب سے ادھر سے مزدوریاں نہ ہوئے پھر رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہوا کرتی یہ آج اپنے سے پوچھ لینا میرے رکنے کی وجہ تاخیر کیا ہوئی ہے یہ سبب کیا ہے ٹھیک ہے میں آج جتنی مرضی اپنے کو تسلیہ لے دوں میں لوگوں کو اتنا جتنا مرضی دلا لوں میں لوگوں کو جتنے مرضی دلا سے دے لوں میں لوگوں کو جو مرضی کہتا چلا جاؤں لیکن شاید قیامت کے دن یہ باتیں کام نہیں آئیں گی اور سورہ توبہ کا ترجمہ پڑھنے والوں آج جو تم نے وہ تین صحابہ کی بات سنی تھی کبھی اس وقت آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ دیکھیے اس نے کھری کھری بات کر دی اللہ کے نبی رکنے کی وجہ اصل میں یہ ہے ہم بھی دیکھ لے اپنے سے پوچھ لے بلکہ اللہ کے لیے قرآن پڑھنے والوں سورہ توبہ سورہ انفال پڑھتے ہو دیکھیے وہ چیزیں ساری بیان بھی کرتے ہو کبھی وہ رکاوٹیں بھی پڑھ لینا جو کہتے تھے ہماری مجبوریاں ہیں ہمارے گھر اکیلے ہیں میں کس کھاتے کے اندر ہوں میں قربانی والے لوگوں کے اندر یا اپنی مجبوریاں بیان کرنے والوں میں میں آگے بڑھنے والوں میں یا میں دیکھیے اس کے ساتھ پیچھے رہنے والوں میں میں صرف دعوت دینے والوں میں یا میں ساتھ عمل کرنے والوں میں بھی اپنے سے سوال کروں آپ بھی اپنے سے سوال کر وہ بھی علاقے کا مسئول تھا وہ بھی دیکھے یقیناً بہت اچھا کام کر سکتا تھا وہ سارے کام کر سکتا تھا کاری ابو مرسد کو اللہ نے صلاحیت دی وہ زون بھی چلا سکتا تھا مرکزی داپتی باڈی کے اندر بھی چل سکتا تھا بھی چلا سکتا تھا وہ دورہ صفا بھی چلا سکتا تھا امیر محترم کے سامنے جب اس کا نام آتا تو کہتے اس کو جس جگہ بھی لگا دو انشاءاللہ یہ نوجوان کام چلائے گا صلاحیت بھی تھی امیر کو محبت بھی تھی لیکن اس نے ایک ہی رٹا ڈالا اس نے کہا امیر محترم صحابہ کے اندر بڑی صلاحیت تھی کیا ابو بکر کی صلاحیت نہ تھی کیا عمر کے اندر صلاحیت صلاحیت نہ نہ تھی تھی کیا کیا عثمان علی میں ابن عباس کے پاس علم نہیں تھا کیا عبداللہ بن مسعود کے پاس علم نہیں تھا کیا عثمان کے پاس مال نہیں تھا کیا عبد الرحمان کے پاس مال نہیں تھا کس کے علم نے روکا کس کی صلاحیت نے روکا کس کے مال نے روکا سب کے لیے نکلتے تھے آپ ہی مجھے اجازت دیجئے امیر نے اجازت دی اس کو چھوڑنے کے لیے بارڈر پر گئے اور دیکھے ابو عمر شبیر رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ بات بتلائی کہ جب اس کو روانہ کیا امیر محترم زاروں قطار رو رہے تھے میں نے کہا امیر محترم یہ تو دیکھے قافلے ہیں شہادتوں کے سفر پر جوان جا رہے اس پر رونے کی بات آپ ہمیں بھی دلاسا دیجئے آپ نے ہمیں صبر کی تلقین کرنی تھی کہنے لگے یہ بات ٹھیک ہے لیکن اصل بات یہ ہے مجھے قاری ابو مرسد کو دیکھ کے خیال آیا کچھ لوگ جایا ہی شہادتوں کے لیے کرتے ہیں کل صحابہ بھی کہتے تھے آج ہم بھی یہ بات رہے ہیں کچھ لوگ گھروں سے اٹھے ہی قربانیوں کے لیے کرا کرتے ہیں اور دیکھے جانے کے ساتھ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات ذرا اپنے سے اس بات کا سوال کر لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ان صحابہ سے محبت نہ تھی یا ان کے ساتھ پیار نہ تھا یا دیکھیے کہ پھر جابر بن عبداللہ وہ عبداللہ کے گھر میں نو بیٹیاں اور دیکھئے لاکھوں روپیہ کیا اس نے قرضہ نہ دینا تھا کیا دیکھیے جعفر کے چھوٹے چھوٹے بچے نہ تھے جن کا اللہ کے نبی کو خیال نہ تھا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا وہ ایسے ہی یتیم کروا دیے اللہ کے نبی باپ سے کتنی محبت اس کی اولاد سے کتنی محبت عبداللہ کو اپنے قریب بلاتے تھے آ کے اپنے ران پہ بٹھاتے اور کہتے سنی اللہ کا اور شہید کے بیٹے تجھے مبارک ہو تو کتنا خوش نصیب ہے تیرے باپ کو اللہ نے اپنی راہ کے اندر قبول کیا ہوا ہے اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبت کس کام آئی آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا میں یہ بات نہیں کہتا کہ آپ عبداللہ بن وہاں میرے پاس ہوتا میں نہیں نہیں کہتا کہ جعفر میرے پاس ہوتا میں نہیں کہتا زید میرے پاس ہوتا اگر وہ میرے پاس ہوتے وہ اللہ کی جنتوں میں نہیں ہونے تھے اگر وہ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے وہ میرے پاس کیسے ہو سکتے ہیں یقین یہ شہدا ہمیں بڑے پیارے تھے ہمیں اپنے بھائی بہت پیارے تھے اللہ کی قسم بڑی بڑی صلاحیت والے جوان تھے ان کی بڑی ضرورتیں تھی لیکن دیکھیے آج میں بھی بڑی بات کہتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج وہ ہمارے درمیان ہوتے پھر اللہ کی جنتوں میں نہیں ہو سکتے تھے اگر وہ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے پھر ہمارے پاس کیسے ہو سکتے تھے ماں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ایک بھائی فرمانے لگے کہنے لگے کہ میں ایک علاقے کا جس جگہ پر مصول ہوں کہتا ایک گھر کا مجھے پتا تھا اس کے گھر کی کفیت حالت کیا ہے کہتا عید کا موقع تھا کہ میں مٹھائی کا ڈبا لے کے ان کے گھر پر گیا دروازہ کھٹکھٹایا مٹھائی کا ڈبا دیا جا کے بیٹھک میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مٹھائی کا ڈبہ دروازے کے پہر پڑا ہوا ہے آپ دیکھیں وہ شہید کی اما آئی کہنے لگی کہ بیٹا یہ مٹھائی کیوں لے کے آیا میں نے کہا ہم نے سب شہدا کے گھروں میں دی ہے کہتا ہے کہ بیٹا آج ہمیں مٹھائی اس لیے دینے آیا کہ قیامت کو ہماری نیکیوں کو تو کم کر دے ہم نے اپنے بیٹے تو اللہ کے لیے دیے تھے ہم نے تو اس لیے بیٹے نہیں دیے تھے ہمارے گھر میں قربانی کے پیسے آئے ہم نے اس لیے نہیں دیے تھے ہم ہمیں مٹھائی بھیجی جائے ہم نے اس لیے نہیں دیے تھے لوگوں کے اندر ہمارا ٹھنڈورا ہو ہم نے بیٹے اس لیے نہیں دیے تھے کہ قربانی کے دن تم ہمیں یاد کرو ہم کو تو قربانیاں اس لیے دی تھی کہ رب ہمیں قیامت کے دن یاد کر لے قیامت کے دن جب نفسا نفسی ہوگی وہ دیکھیے بیٹے کھڑے ہوں گے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے کہتا وہ بات کر رہی تھی میں بات کو غور سے سن رہا تھا میں نے کہا یہ قربانی کے پیسے ہیں کہا اچھا میرے بیٹے کی تو قیمت دینے آیا میں نے کہا کا مجھے سخت الفاظ ہے اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہتا آئندہ پھر اس نیت پر میرے گھر پر نہ آنا خامد بیمار ہے چار پائی پر بیٹھا ہوا ہے اس کو کہا اگر مجھے پتا چلا کہ دیکھیے اگر تھی نے یہ کام کیا ایسے کوئی چیز اصول کی ہے تو دیکھیے پھر میری تیری نہیں بن پائے گی میں ایران سے یہ کیا کر رہی ہے اور اس نے پھر میں نے کہا اچھا خالہ جی میں جہاد پر سے کچھ نہیں دیتا تو میرے گھریلو حالات کو جانتی ہے اللہ نے مجھے سیل اور مال دیے ہیں اگر تم مجھے اجازت دے تو چلو میں عید کا گوشت تیرے گھر میں پہنچا جاؤں پانچ دس کلو گوشت میں اپنی قربانی سے دے جاؤں لوگ گھر میں عید کا گوشت کھائیں گے تو بھی کھا لینا وہ عورت سکتے میں چلی گئی کافی دیر سوچتی رہی میرا خیال تھا اب جواب دے گی ٹھیک ہے گوشت دینے میں کیا حرج ہے نے لوگوں میں تو بھی تقسیم کرنا ہے کہتی ہاں اگر تھی دینا ہے تو آدھا کلو گوشت میرے گھر میں دے جانا آدھا کلو گوشت میں نے کہا خالہ جی کیا کہہ رہی ہو کہتی بیٹا میں نے سوچ سمجھ کے کہا میری استطاعت یہ ہے کہ میں ایک پاؤں سے زیادہ کبھی اگر جی چاہے تو گوشت کی قیمت نہیں میرے گھر کے اندر اتنے پیسے نہیں میرے خیال میں ایک پاؤں گوشت خرید سکوں میں نے تجھے جان بوجھ کے زیادہ کہہ دیا ہے اب دیکھ لیں ذرا یہ بات کہ آدھا کلو سے زیادہ نہ لے انا ورنہ میں سمجھوں گی کہ میرے ساتھ میری نیکیوں سے تو حصہ لے کے جا رہا ہے کہتا کہ میں پریشان کہ وہ ماں عید پر گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ایک پاؤ گوشت خریدنے کی قیمت کی نہیں اللہ کی قسم دوسرا بیٹا جوان ہوا مجھے بلا کے کہا میرا خیال یہ تھا مجھے کہے گی گھر کے سراسی کے ہیں غربت کی انتہا ہے اس کا باپ بیمار ہے اس کا بھائی شہید ہو گیا اس کو ساتھ دے جا کسی جگہ پہ نوکری لگوا دے چلو گھر کا گزارا چل جائے کہتی کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے تو جہاد کا مصول ہے تو بیٹا ذرا یہ بات سن لے اور جب ایسے خلات ہو اور دشمن کی یلغار ہو بیٹیوں کی چھاتیاں کٹ رہی ہو اور دشمن کی طرف سے حملے ہو مسلمانوں کی عزت سادت محفوظ نہ ہو کہتی مسلمان ماؤں کے لیے جائز نہیں ان کے جوان بیٹے پھر گھر میں ٹھہرے وہ دنیا کا کام کاج کرے بیٹا جوان ہو گیا آپ دیکھیے وہ چاہتی تو اس کی شادی کر دیتی وہ چاہتی اس کو نوکری لگوا دیتی اور آپ رسولوں کو بلا کے کہا اور تم لے جاؤ اس کے ہاتھ کے اندر کھڑے کرو اس میں تو کوئی شک نہیں اور تم نے بہت لوگوں کو ہاتھ سے کھڑا کیا اللہ امر یہ قبول کرے لیکن ہم کب کھڑے ہوں گے سوال تو یہ ہے کھڑے بہت کیے شک نہیں ہم کب کھڑے ہوں گے سوال تو پھر اپنی جگہ پر آئیے ذرا تربیتی مجلس کے لیے گھروں سے آنے والوں آپ نے ٹائم نکالا اللہ نے توفیق دی اور دیکھے امیر محترم کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے اپنی تکلیف کے باوجود ہمیں بیٹھ کے شفقت محبت دی ہماری تربیت کی اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے لیکن اپنے سے ذرا سوال کرو کہ میرے اندر تبدیلی کیا آئی میں یہاں سے کیا لے کے جا رہا ہوں ہر بھائی خوشی کے ساتھ بتلاتا ہے کہ دیکھے میں نے اتنے دن جماعت کے ساتھ اہتمام کیا اتنی میں نے تلاوت کی میں نے اتنے اذکار کی میرے نزدیک صرف جب تربیتی کورس ہو میری جماعت صرف کورس کے اندر میرے اسکار صرف کورس کے اندر میری تلاوت صرف کورس کے اندر یا پھر دیکھیے انقلاب پیدا ہونا چاہیے اللہ کے لیے بات ضرور لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ شاء اللہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر علاقوں کے اندر دفاتر کے اندر ان شاء اللہ نماز کا جماعت کا اہتمام کرنا ہے اسکار زیادہ کرنے ہے تلاوت زیادہ کرنی ہے اور دیکھو کام محنت کام تب آئے گی محنت وہ تب رنگ لائے گی جب اللہ کی مدد ہوگی اللہ کی مدد کب اترتی ہے کن کے ساتھ اترتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد اترتی ہے اللہ کے بندے ان کی خاصیت کے خصوصیت کیا ہوتی ہے اور دیکھیں ان کی نمازیں دیکھ لو اپنی نماز کو دیکھ لو اپنے کو دیکھ لو تلاوت کی لذت کو دیکھ لو اپنا پرچہ اپنا پیپر خود حل کر لیا کرو کہ اروز پروز میری دیر کے ساتھ محبت زیادہ ہے یا پہلے سے کم ہے میرا دیر سے واسطہ زیادہ یا کم ہے میرا تعلق زیادہ یا کم ہے اپنے سے سوال کر لیا کرو کرو اگر کبھی ہو تو فوراً کر لیا کرو اور دیکھیے اگر اس کے اندر بہتری ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور میرے بھائیوں جب تک ہم اصلاح کرتے رہیں گے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اللہ ہم سے ضرور انشاءاللہ اپنے کا کام لے گا اللہ کے بعد سچے ہیں اللہ رحمت کرنے والا ہے اللہ کے مدد کے بعد ہے ہم نے دیکھیے اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے ہم لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ میں اپنی آخری بات کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں کہ دیکھیے اپنے لیے ان چیزوں کو کھو نہ جانا اپنے دیکھے مصور ہونے کو اپنے لیے آزاد نہ سمجھ لینا ان کو اللہ کے لیے اپنے لیے آپ مصولیت سمجھنا اپنے لیے بوجھ سمجھنا اور دیکھے مسلمانوں کے اموال کے اندر بلکہ صرف مال ہو یا مصولیت ہو یہ آپ کی ڈیوٹیاں آپ کے کندھوں پر بوجھ ہیں میرے بھائیو آپ کے کندھوں پر بوجھ ہیں آپ دیکھیے معیار کے اندر رکھنا اور معیار کے اندر غلطی نہ کھا جانا اور دنیا کی دولت سے اور لوگوں کی کوٹھیوں مکان سے لوگوں کی گاڑیوں سے مرغوب نہ ہو جانا اور پھر جا کے دوبارہ لوگوں کو شہادتوں کے سبق پر کھڑے کرنے والوں خود دنیا کے اندر غرق نہ ہو جانا خود دیکھیے اس بات کا تمہیں خیال نہ جائے اور ایسا نہ پھر تمہیں نوکری کاروبار آتا جائے اور لوگوں کو جہاد پر بھیج کے بلکہ جہاں لوگوں کو بھیجا اس سفر کو یاد رکھنا پیاری رکھنا کہ انشاءاللہ ہم بھی اسی کاف لے کر آئی ہے آج اور کل جب تلک یہ کاف کرے گے انشاءاللہ اس کے بعد اسی سفر پر ہوں گے ہم زندہ رہیں گے تو باپ تو جہاد کا کام کرتے ہوئے اللہ ہمیں موت دے تو مدان وقتل میں شہادت کی موت اور میار دیکھیے اس بات سے لوگ ٹھوکر کھایا کرتے ہیں معیار کسی کی دولت نہیں اللہ کے ہاں معیار کسی کا وہ کسی کا ہنر نہیں کسی کا اقتدار نہیں کسی کی دولت نہیں کسی کا حسن جوانی نہیں کسی کا علاقہ برادری یہ تمام تر چیزیں اللہ کا نزدیک خاص بھی حیثیت نہیں رکھتی معیار قربانیاں ہیں قربانیاں رب کے نزدیک معیار قربانیاں ہیں اسی معیار پر دیکھیے حساب ہوگا اسی پر دیکھیے قیامت کے دل بدلہ ہوگا قربانیوں کی بنیاد پر اللہ کا قرب ہے باتیں تو بہت آپ نے سنی دعا تو یہ کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے ذرا وہ کڑی اور اربکا دیکھیے جن لوگوں کو یہ معیار سمجھ آیا ان کی پھر زندگیوں کے اندر تبدیلیاں ہوئی اور میں تو عرض کیے دیتا ہوں حقائق یہ ہے جب بات سمجھ آتی ہے پھر زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے پھر زندگیاں بدلا کرتی ہے پھر سوچ بدلتی ہے نظریات بدلتے ہیں یہ تبدیلیاں آیا کرتی ہے عمر رسی اللہ تعالیٰ کا دور ہے عمر اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے دو کے رشتہ دار قریشی سردار ابو سفیان اور حکیم بن دو دونوں چلے عمر کے دروازے پر آئے دروازہ کٹ غلام نکلا کہا عمر کو کہہ دے دو سردار دروازے پر کھڑے ہیں تیرے ساتھ تو ضروری بات کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیے ہماری بات سن لے ہمارے پاس ٹائم کم ہے پھر ہم نے واپس بھی پلٹنا ہے اندر سے جواب ملا کہ دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے اور تم سردار میرے دروازے پہ کام کے لیے آ گئے لیکن جس طرح میں تمہارے سرداروں کا امیر ہوں اور غربا کی بھی ذمہ داری مجھ پر ہے میں کسی غریب کا کام کر رہا ہوں وہ کام ختم ہوگا انتظار کرو میری بات سن کے جانا میں تمہاری بات سنوں گا سردار پریشان ہے عمر کب نکلے گا کب بات سنے گا کب جائے گے ابھی کھڑے تھی اسرے میں آنے والا ایک اور آ گیا نہ وہ نبی کا رشتے دار نہ قریشی نہ نہ وہ مکے کے سرداروں کے اندر وہ تو بکرے بتانے والا غلام اور دیکھے کچھ غلام ہے موٹے موٹے پر پڑی ناک وہ سیار رنگ پرانے سے کپڑے ٹوٹا ہوا جوتا اسی دروازے پر آ کے کھڑا ہوا دروازے کو کھٹکھٹانا چاہا ابو سفیان نے کہا بات سن اور تیرے کھٹکھٹانے سے وہ کیا نکلے گا وہ تو ہمارے پیغام پھیرنے پر نہیں آیا بلکہ تیرا بہانہ معقول ہے اور تیرا کام ہماری وجہ سے بنے گا وہ آئے گا عمر ہماری بات سن کے چلے تو بھی ساتھ اپنی بات کر لینا لیکن وہ بھی شہر کس مان سے آیا تھا اس نے کہا دروازہ کھٹکھٹانے میں کیا حرج امیر کی مرضی آ کے وقت سنے مرضی اس کی تاخیر کرے مرضی اس کی نہ سنے اب دروازہ کھٹکھٹایا وہی غلام جو پہلے نکلا تھا اس نے دروازہ کھولا صرف دیکھا ہے پوچھا نہیں بلکہ دوڑتا ہوا واپس گیا کہتا امیر المومنین تیرے دروازے پر تو بلال آ گیا وہ عمر جو ایک لمحہ پہلے سے مارے تھے میرے پاس وقت نہیں اپنا جوتا پہنا بھی بھول گئے وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے سامنے کھڑے بلال ابسی کو دیکھا رسی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلال تو میرے دروازے پر کیوں آیا اپنے گھر سے مجھے پیغام بھیجتا عمر تیرے گھر میں آ کے تیری بات سن لیتا تو نہ تکلیف کیا کر نہ ہمیں نادب کیا کر یہ کوئی بات ہے اور تو پیغام بھیج عمر تیرے گھر میں آ کے تیری بات سنے سردار حیران پریشان کھڑے ہیں یہ تو ماجا الٹ ہو گیا میں سمجھتا تھا میری وجہ سے بلال کا کام بنے گا آج تو اس کی وجہ سے میرا کام بن گیا لیکن اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی ابو سفیان کہنے لگا کہ عمر یہ کیا طریقہ ہوا ہم آئے تھے تیرے پاس وقت نہیں تھا یہ سیاہ رنگ کا بلال آیا اب تیرے پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے اور دیکھے تو آکے اس کو کہتا ہے گھر میں بلا کے بات کر لیا کر ہم لوگ تو مسلمان ہو گئے اور کیا تم نے ابھی سے اپنے اندر کو صاف نہیں کیا اپنے رویے کو تبدیل نہیں کیا ہمارے ساتھ تو محبت کا رویہ نہیں ہے وہ بات کرتا گیا ہم پہلے یہ بات میں آیا اس کے لیے ٹائم مل گیا ہمارے لیے ٹائم نہ ملا یہ بات سننے کے ساتھ جب اس کی بات بات ختم ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا خوب جواب دیتے کہتے ابو سفیان تیری بات ٹھیک ہے تو پہلے آیا آیا بلال بعد میں اس شک کی بات نہیں ہے لیکن میرا سوال یہ نہیں میرے دروازے پر تو تو کسی کام غرض کے لیے آیا ہوگا ہوگا تیرا ذاتی معاملہ نے سوال کیا میں نے جواب دیا لیکن میں سوال کرتا ہوں ذرا مجھے بتلا دیجئے کہ اس کام کے اندر پہلے بلال آیا تھا کہ ابو سفیان آیا تھا میرے دروازے پر آنا تو تجھے یاد رہ گیا اس کام میں آنا تو کیوں بھول گیا اب دیکھے ابو سفیان کو یہ بات سمجھ آ گئی در حقیقت معاملہ تو یہ ہے اور حکیم بندہ دانا تھا سمجھدار تھا نہ رہ سکا کہنے لگا میری ذرا بات سنیے ابو سفیان تیرے ساتھ بھی یہی ہوا میرے ساتھ بھی ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ سبب ہوا کرتی ہے یہ تو وہ عمر ہے کہ ایسے لوگ کس طرح کے محلات میں بیٹھنے والے وقت کا بادشاہ جس کے پاس لاکھوں کی فوج دنیا کے وسائل دنیا پر ڈھاک لیکن عمر کا نام اس کے کانوں میں آئے وہ شراب کا پیالہ ہو سے لگے اور عمر کا سن کے وہ فرش سے گر لیکن وہ بلال اس کے دروازے پر آئے بھی آپ دیکھیں عمر کو جوتا بھی پہنا یاد نہ رہ جائے اس کی آخر وجہ سبب کیا ہے کہ لگا کہیں وجہ سبب یہ نہ ہو کہ وہ کھڑی اور وقت وقت تھا جس کچھ لوگوں کے چہروں پر تماچے مارے جاتے تھے مار کھانے والا کہیں بلال تو نہیں تھا اور مارنے والے کہیں نبی کے رشتے دار تو نہیں تھے وہ کچھ لوگ تھے جن کے گلے میں رسیاں ڈال کے ان کو بازاروں میں خریدا جاتا تھا اور کسیٹنے والے تم قریشی تو نہیں نہیں تھے اور جس کو سیٹا جاتا کہیں یہ بلال تو نہیں تھا اور گھڑی وہ پتا ترا سامنے لا اور جب دیکھتی ہوئی آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا آگ کے لیٹنے والا بلال لٹانے والے نبی کے رشتے دار قریشی آدمی اور آگ کے انگاروں کو اور دنیا کی کوئی قوت ٹھنڈا نہیں کرتی تھی اگر ٹھنڈا کرتی تھی تو بلال کی پگلنے والی چربی ٹھنڈا کرتی تھی آج ہمیں قریشی ہونا سرداریاں نبی کی رشتہ داریاں یاد ہے ہم بلال کی قربانیوں کیوں بھول گئے یہ دنیا ہے گزر جائے گی میں آخرت کی بات بھی کیے دیتا ہوں جبرائیل آئے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ساتھ دیا رات رات آسمانوں پہ انبیاء کی جماعت رب کی ملاقات حکم ہوا جبرائیل جا نبی کو جا کے جنت کی سیر کروا جو میں نے اپنے نبی کے لیے اور اس کی امت کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو لیے سوال پہ سوال جواب پہ جواب ہوتا گیا باتوں باتوں میں جنت کے دروازے پر پہنچ گئے اللہ کے نبی نے اپنے قدموں کو روکا جبرائیل نے آگے بڑھنے کی التماس کی اللہ کے نبی آگے بڑھیے یہ وہ جنت ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کا قدم اس کے اندر اٹکے گا آپ کے ہاتھ اس کا دروازہ کھولے گا کوئی نبی بھی اس کا دروازہ نہیں کھول سکتا آپ سے پہلے کوئی نبی بھی داخل نہیں ہوگا اللہ نے آپ کو یہ آزاد کیا ہے آپ آگے بڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل پہلے میرے سوال کا جواب جواب دے اس کے بعد پھر یہ بات کہنا مجھے بتلا میرے کانوں نے کیا جھوٹ سنا اللہ کے نبی کون سی چیز پر میں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ جنت کے اندر چل رہا ہے نہیں اللہ کے نبی آپ کے کانوں نے جھوٹ نہیں سنا لیکن یہ بات بھی سچ ہے آپ کا قدم پہلے جائے گا پھر یہ آواز کہاں سے آگے اللہ کے نبی میں بتلا دیتا ہوں در حقیقت تیرا کلمہ پڑنے والا وہ رنگ کا بلال وہ کھجور کا جوتا پہن کے وہ چلتا زمین پہ ہے آواز جنت میں آتی ہے اس بات کو کامیابی کامرانی کام بھی کہا جاتا ہے اللہ ہمیں بھی بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے جو صحابہ اللہ کے دلوں کے کے اندر تھا کہ صحابی آیا اللہ نبی نے مال کا حصہ دیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اللہ کے نبی میں تو گھر سے مال کے لیے نہیں نکلا تھا میں تو کس لیے نکلا تھا میں تو نکلا تھا کہ مقابلے کے اندر دشمن کی طرف سے تیر آئے میرے حلق کے اندر لگے اللہ مجھے شہادت کی موت دے رب کا دیدار ہو جائے جنت کا وارث بن جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں اللہ کے نبی خاموش ہوئے وقت گزر گیا پھر سے جب مار کا ہوا وہ مدار کے اندر صحابی باقی صحابہ کے ساتھ اترا مار کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ کھڑی اور وقت بھی آیا جب دشمن کی طرف سے تیر اس کے خلق کے اندر لگا اللہ نے اس کو شہادت کی موت دی وہ پتھریلی سمی پہ میدان پہ وہ تڑپتا ہوا لاش کی شکل میں پڑا ہوا تھا ایک صحابی آگے بڑھا میں اس کے خلق سے تیر تو نکال دوں اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے پر میں رک جا ذرا مجھے بھی دیکھ دے دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ سب قریب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ دیکھیے اس کو دیکھا اور آپ نے کہا اللہ کی قسم یہ سچا تھا اللہ نے بھی اس کو سچا کر دیا اس نے کہا تھا دشمن کے مقابلے سے تیر آئے میرے حلق کے اندر لگے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ یا اللہ ہم گھروں سے نہ مصولیت کے لیے نکلے تھے نہ اس لیے ارادے سے نکلے تھے ہم تو شہادتوں کے سفر پر نکلے تھے ہم تو قربانیوں کے لیے نکلے تھے ہم تو تیری راہ کے یہی چاہتے تھے آج بھی وہی تمنا ہے یہ تاخیر اور اگر سستی ہو گئی اللہ تو اس کو معاف کر دے ہم اس بات کے اندر کھڑا کر دے ہم زندہ رہے تو تو جہاد کا کام کرتے ہوئے اللہ ہمیں موت دے تو مدان مقتل میں شہادت کی موت دے اللہ ہم سے راضی ہم اپنے رب سے راضی اللہ ہر اس کام سے بچائے جو اللہ کو پسند نہیں ہر اس کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو پسند ہے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلاوت کلام حکیم جید علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیوم صاف اور بہترین M P X sound filter پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القاطیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری چار لیک روڈ چبرجی چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو